سفیان بن عیینہ نے نے نے زہری سے سے انہوں انہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات سال تک استحاضے میں مبتلا رہیں آگے باقی دوسرے راویوں کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اٹھاون